یہ تو تھوڑا سا مزہ ہے جو یہ اڑا رہے ہیں پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین بچھونا ہے